لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وماذا جعتم نساءكم على فرشكم عزیز دوستوں اور بھائیوں اور قابل قدر بزرگوں اور بالخصوص ہمارے انتہائی لائق اور ہونہار شاگرد حافظ عثمان حافظ شعیب حافظ اللہ جن کی محنت کے یہ آثار نظر آ رہے ہیں اور آج بھی الحمد للہ یہ اس کا نتیجہ اور سمرہ ہے کہ ایک کانفرنس کا سا منظر سامنے دکھائی دے رہا ہے یا ان کی محنت کا جدوجہد کا اور مسلسل ایک عمل کا نتیجہ ہے اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں اور ان کی مساعی اور جہود میں برکتیں عطا فرما دے اللہ تعالیٰ اور اس سے بڑھ کر جد و جہد کی توفیق دے اور اللہ رب العزت اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے اور اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے لے جن کاموں میں اللہ کی رضا ہے جن سے وہ راضی ہو جائے اصل مقصود یہی ہے کہ وہ راضی ہو جائے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات کو اٹھ جاتے اور سجدے میں گر جاتے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ انی آغد و ردا کا بن سخا تیکفا تھا کا بن کا کہ یا اللہ تجھے تیری رضا کے واسطے ہیں کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا اور تجھے تیری معافی کا واسطہ ہے کہ مجھے کبھی سزا نہ دینا بلکہ اپنی محبت کا اور اپنی رحمت کا میرے ساتھ معاملہ فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے رحمت کا ارجو فلا تکانف نفسی طرف دائن کہ اللہ تیری رحمت کی سہارے کا محتاج ہوں اور ہمیشہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں میری زندگی میں ایک پل ایسا نہ آئے کہ تو مجھے اپنی رحمت سے دور کر کے مجھے میرے ہی سپرد کر دے ایسا ایک لمحہ بھی نہ ہے ہر لمحہ ہر لحظہ تیری رحمت کے سہارے کا احتیاج ہے اور رحمت کے سہارے کی ضرورت ہے اور یہ سہارا زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے پیارے بیرمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتے یہ دعا کیا کرتے تھے اسمك اللهم وزعت جنبي وبك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو بستر پہ ٹیک رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی اٹھاؤں گا یہ بستر پہ اپنے جسم کو ٹیکنا تیری ہی توفیق سے ہے اور صبح کو اٹھنا تیری ہی توفیق سے ہے جب نیند آ جائے گی تو یہ نفس یہ روح تیرے پاس پہنچ جائے گی اللہ العالمین اگر تو اس روح کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ فرما لے تو اس پر رحم کرنا اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ روح واپس نہ بھیجوں اپنے پاس ہی رکھ لوں اور موت کا فیصلہ فرما دے تو اس روح پر رحم کرنا بن ارسل تھا اور اگر واپس بھیج دی تو فحفظ پھر اس کی حفاظت کرنا بیما تحفظ بھی عبادہ کا صالحین جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا رہا ہے اس طرح میری بھی حفاظت کرنا تو یعنی دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی انسان قدم قدم پر رب العزت کی رحمت کے سہارے کا محتاج بعض اوقات نبی علیہ السلام جنازے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ عبدک ابن امتک احتاج رحمت رحمتک وہ انتظنی انداب تو یہ تیرا بندہ ہے جس کی میت پڑی ہوئی ہے اور تیرے کسی بندے کا بیٹا ہے اور تیری کسی بندی کا بیٹا ہے الہ العالمین اس وقت یہ تیری رحمت کے سہارے کا محتاج بانتا غنی عذاب ہی اور یا اللہ تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا تو بڑا مستغنی ہے بے پرواہ ہے الہ العالمین اگر یہ نیکیاں کرتا تھا تو اس کی نیکیوں اور اس کے سلا میں اور اضافہ کر دے اور اگر گناہ کرتا تھا تو اس کو معاف کر دے تو یہاں بھی آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تیری رحمت کے سہارے کا محتاج اور تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا یقیناً یہ رحمت کا سہارا ہی اصل ہمارا سرمایہ ہے اور اسی کی ہمیں تگو دو کرنی ہے ہم آخر میں بتائیں گے کہ اس رحمت کے حصول کے اسباب کیا ہیں موضوع آج کا فکر آخرت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیشہ اپنی آخرت کا سوچنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے ایک عربی رسول اللہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور اس سے سوال کیا وہ ماں عادت تم نے قیامت کی تیاری کیا کی یہ فکر آخرت تم نے آخرت کی فکر کیا کی کیا سوچا اس کے بارے میں اور کیا تیاری کی ہے اس کے بارے میں تمہارا جو پوچھنا ہے کہ قیامت کب آئے گی لگتا ہے کہ تم بڑی نیکیاں تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور قیامت کے منتظر ہو یہ بات نہ کرو بلکہ یہ تم دیکھو کہ تم نے کیا تیاری کی کیا تمہارا توشہ ہے اور کیا زاد راہ ہے کیونکہ وہ ایک بڑا طویل و عریض سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہر سفر کا انجام ہوتا ہے لیکن سفر آخرت کا انجام کوئی نہیں ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور جاری رہے گا ابو حیر رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے صحابی جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ رو پڑے کسی نے پوچھا اتب کی اعلیٰ فراق دنیا کیا دنیا کی جدائی کا دکھ اور ملال ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں فرمایا کہ نہیں اب کی علا قلت زادی بہت سفر ہی رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اب جو سفر شروع ہو رہا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور ابو ہریرا کے پاس زاد راہ بہت تھوڑا ہے سفر بہت لمبا ہے اور زاد راہ بہت کم ہے اس لیے رو رہا ہوں کہ کیا میرا بنے گا اور سلف صالحین کا ایک سوچنے کا انداز اور فکر آخرت کا انداز وہ ہمیشہ اس کی تیاری کیا رہ, کرتے رہتے تھے اور تیاری کرنی چاہیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے سنن نسائی کی حدیث ہے ابو امام الباہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت سے کہتے ہیں کہ کن نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ تھی ہم ایک جنازے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میت لے کر گئے اور قبر کھودی جا رہی تھی نبی السلام ایک طرف ایک کنارے پر بیٹھ گئے اور اچانک آپ نے رونا شروع کر دیا اتنا روئے بکا بکا حتہ بل سرا اتنا روئے کہ جو سامنے قبر کی مٹی تھی وہ بھیگ گئی اور پھر آپ نے فرمایا صحابہ کو متوجہ کیا اور قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ لمس لہٰذا فائد دو کہ اس گھر کی تیاری کر کے آنا تیاری کے بغیر نہ آنا تو یہ فکر آخرت کے موضوع کا مطلب ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں آخرت کی تیاری کریں آخرت کو یاد رکھیں دنیا میں اگرچہ مقیم ہے لیکن نبی السلام کے فرمان کے مطابق کن فی دنیا کا اندا غریب ہوں کہ دنیا میں مسافر بن کر رہو مقیم بن کر نہ رہو مقیم کہاں ہو آخرت میں ہمیشہ آخرت کی سوچو آخرت کے بارے میں غور کرو اور آخرت کی تیاری کے تعلق سے فکر کرو دنیا میں مسافر بنو اور آخرت کے مقیم بنو جیسا کہ سرف صالحین وہ اسی طرح ان کے سوچنے کا انداز تھا کبھی کبھی کچھ غفلت محسوس کرتے تو آخرت میں جانے کے لیے کسی لوہار کی بھٹی پہ چلے جاتے اور جلتی ہوئی آگ دیکھتے پگھلتا ہوا لوہا دیکھتے تو بعد اوقات بے ہوش ہو کر گر جاتے پھر ان کو جہنم کی آگ یاد آ جاتی اور جہنم کی آگ یاد کر کے وہ اپنی فکر آخرت کو تازہ کرتے تو مقیم دنیا میں تھے مگر مسافر بن کر اصل ان کی اقامت آخرت کی تھی دنیا کی نعمتیں دیکھتے تو جنت کو یاد کرتے اور دنیا کی تکلیفیں دیکھتے تو ان کو جہنم کی تکلیفیں یاد آ جاتی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کے ایک معاصر ایک عالم کا قول ہے کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ عبداللہ بن مبارک ہم سے کس چیز میں آگے بڑھ گئے نمازیں روزے حج عمرے سب یکساں ہیں برابر ہیں اور علم سے ان کا بھی تعلق ہے ہمارا بھی تعلق ہے مگر ان کی اس قدر شہرت اس قدر عزت اتنا بلند مرتبہ آخر کیسے پیدا ہو گیا کہتے میں یہ سوچتا تھا اور ایک دن اس کا جواب مجھے مل گیا ہم ایک دعوت میں تھے اور رات کا وقت تھا اچانک چراغ گل ہو گیا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا اور جو صاحب خانہ تھے وہ چراغ لے گئے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور جب چراغ جل کے دوبارہ واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور رو رہے ہیں بس مجھے میرا جواب مل گیا کہ جو چند لمحے کمرے میں اندھیرا ہوا تو انہیں قبر کی تاریخی یاد آ گئی کہ قبر کے اندھیرے ان کا سامنا ہم کیسے کریں گے اور یہ ایک ایسا ٹھکانہ ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے ہر ایک نے ان اندھیروں کا سامنا کرنا ہے تو اسی چیز کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور حقیقت میں یہی تعلق باللہ اور یہی فکر آخرت کی اساس ہے کہ بندہ اس تعلق سے ہمیشہ سوچے اور غور و فکر کرے یاد رکھیے جو آخرت ہے اس کا پہلا زینہ قبر ہے پہلا زینہ قبر ہے امیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو زاروں قطار رو پڑتے اور بعد کا اتنا روتے کہ ان کی داڑھی پوری بھیگ جاتی ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قبر کو دیکھ کر اس قدر کیوں روتے ہیں جبکہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے جہنم کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم کا ذکر آتا ہے اس قدر نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے فرمایا کہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتا ہوں مجھے نبی السلام کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے آپ کا ارشاد گرامی کہ ان القبر اول و منزل میں منازل یوم القیامہ کہ قبر جو ہے یہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی جو قیامت کی ایک سیڑھی ہے اس کا پہلا زینہ قبر اور حساب و کتاب کی پہلی اسٹیج جو ہے وہ قبر اور یہاں کی کامیابی آگے بھی کامیابی پر منتج ہوگی اور جو بندہ یہاں ناکام ہو گیا اسے بڑے برے طریقے سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ بات طے ہے کہ جو عذاب قبر ہے اس کے بعد جو جو سفر آگے بڑھے گا تو تو عذاب کی شدت بڑھتی جائے گی قبر میں عذاب کی نوعیت کچھ اور ہوگی آگے چل کر عذاب کی نوعیت کچھ اور ہوگی اور اس شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ چیز ان کی تشویش کا باعث تھی جب کسی قبر کو دیکھتے تو اس طرح زاروں کے دار ہوتے اور اس طرح وہ جو ہے آنسو بہاتے کہ قبر جو ہے وہ قیامت کی پہلی منزل ہے اور پہلی گھاٹی جس کی تیاری کر کے آنا پڑے گا اور تیاری یہی ہے کہ ہم اپنی توحید کو عقیدے کو پختہ بنائیں قبر میں جو تین سوال ہوں گے مر ربو کا من نبیوں کا مادینوں کا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اس کی اچھی طرح تیاری کر لی ہے یہ نہ سمجھو کہ آسان سوال ہے ان کے جواب سب کو معلوم ہے نہیں ان کے جواب وہی دے گا جس کو اللہ توفیق دے گا اور اللہ اسی کو توفیق دے گا جس نے پوری زندگی ایک ہی رب سے تعلق جوڑا جس کے بہت سے رب ہوں گے صبح کسی کو سلام اور شام کسی کو سلام وہ جب قبر میں جائے گا فرشتے پوچھیں گے تو اس کی مت ماری جائے گی کہ اب میں کس رب کا نام لوں میری تو بہت سی درگاہیں تھیں کراچی میں الگ تھی لاہور میں الگ تھی جناب اجمیر میں الگ تھی پاک پتن میں الگ تھی تو آج کس کا نام لوں ہاں ہاں لا ادری کہے گا کل میں تعجب کہ عجیب بات ہے سوال اتنا آسان ہے اور میری زبان پر اس کا جواب جاری نہیں ہو رہا کہ جواب کیسے جاری ہو جواب تو وہ دے گا جس کا تعلق ایک رب سے ہو اللہ رب العزت سے وہی اس کا جواب دے گا اور جس کے سامنے کئی رب ہوں وہ بالکل قاصر ہوں گے اور ان کی زبانوں پر جواب جاری نہیں ہوگا اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہی نہیں ملے گی تیرا نبی کون ہے سوال بہت آسان ہے بچہ بچہ اس کا جواب جانتا ہے لیکن قبر میں جواب وہی دے گا جس کا تعلق ہے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے منہج کے اعتبار سے اطاعت اور اتباع کے اعتبار سے ایک ہی شخصیت سے قائم ہو اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کے سامنے اتباع کے بیسیوں مرکز ہو قوم برادری ہو باپ دادا ہو اور جناب پیر و مرشد ہوں اور فلاں امام اور فلاں پیر فلاں کی اطاعت اور فلاں کی غلامی وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا اللہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی یہ توفیق اسی کو ملے گی جس نے پوری زندگی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دیکھا تو اللہ کے نبی کی طرف اطاعت کی تو اللہ کے نبی کی نماز پڑھی تو اللہ کے نبی کے طریقے پر روزے رکھے تو اللہ کے نبی کے طریقے پر حج و عمرہ جہاد فرائض نوافل صدقات یہ سارے امور سارے اعمال رسول اللہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ادا کی وہ اس سوال کا جواب دے گا اور جس نے بیسویں مرکز بنا لی اور مختلف غلامیوں کے توق اپنے گلے میں ڈال لیے اس کو اس سوال کا جواب نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ملے تو یہ قبر کی تیاری ان امور کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی کے ساتھ اور پھر سوال ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے تو اس کا جواب کون دے گا جس نے ہمیشہ ایک ہی دین کو سینے سے لگائے رکھا اور وہ دین اسلام جس کا محور کتاب و سنت جس کی اساس قرآن و حدیث ہے اسی دین کو سینے سے لگائے رکھے کچھ لوگ تماشوین ہوتے ہیں کہ فلاں کلچر کو دیکھیں فلاں ثقافت کو دیکھیں فلاں نظریے کا مطالعہ کریں گند ہی گند اس میں وہ گرے رہتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہے یہ چیز شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے شریعت ایک سنجیدہ عمل کا نام ہے شعبدہ دبادی کا نام نہیں ہے شریعت ایک سنجیدہ عمل کا نام ہے تماش بینی کا نام نہیں ہے کتاب و سنت ہدایت اللہ کی طرف سے آئی اسے سینے سے لگائے رکھو بس فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کہہ رہا ہے اور فلاں کے کیا افکار ہیں دیکھے ذرا ہر کس میں یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ شریعت متحرہ کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھو کسی اور طرف دیکھنے کی نہ حاجت ہو اور نہ ضرورت ہو اور نہ بندے کی غیرت میں اتنی کمزوری ہو اتنا تساہل ہو کہ وہ دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور تحریک کا مطالعہ کرے وان عقیم بجہ کر دین حنیفہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف کر لو عقیم بجہ اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف کر لو دائیں بائیں نہیں جھانکنا اور حنیف بن کر حنیف کا معنی تمام نظریات سے کٹ کر جو نظریات زمانے میں موجود ہیں ان سب سے کٹ کر اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا جب دیکھنا اسی دین کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی وحی کو دیکھنا تو جس شخص کا یہ نظریہ ہو اور یہ سوچ اس کی جو ہے اس کے دل میں گھر کر جائے وہ اس سوال کا جواب دے گا نبی دین اسلام میرا دین اسلام ہے وہ اس سوال کا جواب دے گا اور جن کو مختلف نظریات میں جھانکنے کی عادت ہو کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہ قطن اس کا جواب نہیں دے پائے گا اور یہ تیاری ہے قبر کی جو کہ پہلا زینا ہے پہلا زینا آخرت کا پہلا زینا قبر اور جب قیامت قائم ہوگی اور بڑا ہی وہ ایک محیم دن ہے یوم حشر یوم النشور دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر دنیا کے پچاس ہزار سال کے بعد حشر کا میدان قائم ہے اور سارے اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہیں اور ایک بالکل مبہم صورت حال اپنے نفس کی فکر ہے سب کو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں لے رہا حتیٰ کہ لوگ میدان محشر میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور شفاعت سفارش تلاش کر رہے ہیں کسی اللہ کے مغرب بندے کی کسی مقرب ہستی کی کہ وہ شفاعت کر دے تاکہ ہمارا حساب و کتاب شروع تو ہو یہ موقف کی تکلیف اور یہ معاشر کی تکلیف منظر تو متعین ہو جائے راستہ تو واضح ہو جائے چنانچہ وہ شفاعت کی حدیث طویل ہے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ شفاعت فرمائیں گے اور پھر اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع کرے گا پچاس ہزار سال کے برابر یہ دن ہے اور اس دن کا منظر یہ ہے کہ سورج قریب آتا جائے گا بتدن الشمس حتیٰ تکون اعلیٰ مسافت میل سورج قریب آتا جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کی مسافت پر وہ آ کر ٹھہر جائے گا ایک میل کی مسافت آج کتنے میل ہے کروڑہ میل دور ہے اور آج کروڑہ ہاں میل دور ہونے کے باوجود بعض علاقوں میں پچاس ڈگری درجہ حرارت ہوتا ہے دنیا پریشان ہو جاتی پچاس ڈگری تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے تو لوگ مرنے لگتے ہیں حالانکہ کروڑہ ہاں میل دور سورج کو آہستہ آہستہ قریب لاتے جاؤ اور زمین کے درجہ حرارت کو بڑھاتے جاؤ اور جب یہ ایک میل کے فاصلے پر پہنچ جائے گا اور سورج بھی قیامت کا ہے دنیا کا نہیں ہے جس کی گرمی اور حرارت آج کے سورج سے کہیں زیادہ ہوگی تو نیچے کیا عالم ہوگا کیا ایک صورت حال ہوگی کیا کیفیت ہوگی تدن شمس و تکون اعلیٰ مسافت میل اس دھوپ کی شدت سے لوگوں کو پسینے آئیں گے وہ پسینہ گناہوں کے بقدر ہوگا اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے اللہ ارحنی منہ بالا النار یا اللہ پسینے سے بچا لے خواہ جہنم میں ڈال دے جہنم میں پھینک دے اس پسینے سے بچا لے یہ کیفیت ہے میدان معاشر کی ایک ہلکی سی صورت ہے جس کی تیاری کی دعوت دی گئی ہے جس کی تیاری اور فکر جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے کہ اس کی تیاری کر کے آئے اور تمام جو آخرت کے مراحل ہیں ان کے تقاضوں پر غور کرتے ہیں ایک حدیث امام مندری رحمہ اللہ اکترغیب ترغیب میں لائے ہیں اس میں قیامت کے تین مراحل کا ذکر ہے وہ ہم سن لیتے ہیں اور ان مراحل کی تیاری پر بھی غور کر لیتے ہیں اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی السلام کے خادم تھے سچے دین کے مجاہد تھے اور مخلص صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا سارے صحابہ مخلص تھے اخلاص کا پہاڑ تھے نبی علیہ السلام کے خادم تھے خادم خاص اور آخرت کی فکر ہمیشہ دامن گیر رہتی تھی ایک بار ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ان نبی السلام کے پاس لائی اور کہا کہ میرے بچے کے لیے دعا کر دی آپ نے تین دعائیں کی تین دعائیں اللہ اکثر مالہ مالا ہوں وہ ادخل یا اللہ انس کے مال میں برکت دے دے اور اولاد میں اور اس کو جنت میں داخل کر دے انس فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنا مال دیا کہ میں گر نہیں سکا کتنا مال اتنے بچے دیے کہ مجھے ان کے نام یاد نہیں تھے ایک سو سے زائد بیٹے اور پوتے اللہ نے مجھے عطا فرمائے دو دعائیں قبول ہو چکی اور تیسری دعا کا انتظار ہے جس میرے پروردگار نے میرے پیارے پیغمبر کی دعائیں دو دعائیں قبول کر لیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسری دعا بھی قبول کر لے گا کہ انس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا لیکن پھر بھی آخرت کی فکر دامن گیر رہتی تھی ایک دن بہت سوچا اور سوچ کر نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آخرت کے تعلق سے ایک خواہش کا اظہار کیا وہ خواہش کیا تھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی وسلم اس علقہ انتشف علی یوم القیام میری یہ درخواست ہے میری یہ خواہش ہے کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجیے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں میری سفارش کر دیجیے گا یہ شفاعت کا سہارا بڑا مضبوط سہارا ہے اور یہ اگر حاصل ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا تو میری یہ سزا ہے کہ آپ میری میری سفارش کر دیجیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی فائل ان شاء اللہ انس میں انشاء اللہ یہ کروں گا تمہاری شفاعت کروں گا آپ نے وعدہ کر لیا جناب انس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت کے دن میں آپ کا یہ وعدہ آپ کو کیسے یاد دلا آپ مجھے کہاں ملیں گے تاکہ یہ وعدہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ میری شفاعت کر دیں اینا اطلوبوں کا یوم القیام قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں تو رسول اللہ سندھ روایا اب بولو مات اطروب نہیں ان دس رات ہے سب سے پہلے مجھے قیامت کے دن پورے سرات پر تلاش کرنا پولی سرات کے پاس وہاں میں کہیں کھڑا ہوں گا وہاں مجھے تلاش کرنا انس نے پوچھا کہ علم اجد کا عند سرات اگر پورے سرات پر آپ نہ ملے پھر آپ کو کہاں ڈھونڈوں فرمایا کہ تطلب عند المیزان پھر تم مجھے اس مقام پر تلاش کرنا جہاں اللہ رب العزت ترازو قائم کرے گا بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے نیکیوں اور گناہوں کا وزن کرنے کے لیے جناب انس نے پوچھا کہ علم اجد کا عند المیزان اگر میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پایا تو پھر آپ کو کہاں ڈھونڈوں فرمایا کہ تاجد ہونی تطلب ہونی اندر الحوض پھر جو میرا حوض کوثر ہے وہاں پہنچ جانا میں وہاں موجود ہوں فرمایا کہ ان تین مقامات میں سے کسی ایک مقام پر ضرور ہوں گا چوتھا کوئی مقام نہیں انہی تین مقامات میں سے کسی ایک مقام پر ضرور ہوں گا یہ آپ نے نشاندہی فرما دی اور یہ پوری حدیث ان تین مقامات پر کیوں ہوں گے چلے حوض کوثر تو آپ کا حوض ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کی نتا فرمایا جس کا پانی جنت کی نہروں سے جاری ہوگا اور آپ نے اس حوض کے جان اپنی امت کو پیش کر دی بڑا یہ مقدس اور بہترین پانی ہوگا حدیث میں آتا کہ جس شخص کو ایک گھونٹ نصیب ہو گیا اس کو جنت کے داخلے تک پیاس نہیں لگے گی میدان پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اسے پیاس نہیں لگے گی جس کو ایک گھونٹ مل گئی تو حوض کوثر پہ آپ کا ملنا کس لیے ہے وہ آپ کا حوض ہے اور اپنی امت کو آپ نے جامع کوثر پیش کرنا ہے پلانا ہے لیکن یہ دو دوسرے ٹھکانے جو ہیں پلے سرات اور میزان ان دو مقامات پر آپ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ دونوں مقامات بڑے خطرناک بڑے ہیبت ناک اور بڑے ہی نازک ہوں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جن کو امت کا درد ہوگا وہاں پہنچ کر امت کی سفارش کریں گے امت کی شفاعت کریں گے کہ یہ دونوں مرحلے بہت ہی نازک ہیں اور بڑے ہیبت ناک ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین مقامات میں سے کسی ایک مقام پر ہوں گے کہاں سے یہ تین مقام ہم نے پڑھ لیے سن لیے اور ہمیں چاہیے کہ ان تینوں مقاموں کی جو ایک خطورت ہے خطرناکی اور حیبت ہے اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں اور ان تینوں مقامات کی تیاری شروع کر دیں تاکہ یہاں ہم کامیاب ہو جائیں پہلا مقام ہے پل سرات یہ پل کیا ہے اس کا تعارف حدیث میں موجود ہے ادق من الشعر و حد من سائز یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہوگا اور یہ پل جہنم کے وسیع دروازے پر نصب ہوگا آپ یوں تصور کریں کہ میل ہا میل کا یہ دروازہ ہے وہ سینکڑوں میل ہے یا ہزاروں میل ہے وہ اللہ کے علم میں ہے نیچے جہنم کی دہتی آگ ہے اوپر یہ سمجھے کہ ریزر ریزر جیسا ایک تیز دار آلہ اوپر جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے یہ پلے سرات اس پلے سرات کی اور مواصفات بھی حدیثوں میں وارد ہے بشر وہاں اندھیرا ہوگا تاریخی ہوگی اور پورے سراف کے دونوں جانب کلالیم ہوں گے کلالیم لوہے کے وہ کنڈے جو بڑے ہی تیز اور نوکیلے ہوں گے اور ان کے اندر کشش ہوگی گزرنے والوں کو اپنی طرف کھینچیں گے اور نمبر تین خطاطیف کا ذکر ہے صحیح بخاری کی حدیث میں یہ پیچدار جھاڑیاں ہیں بلدار جھاڑیاں پولیس رات کے دونوں طرف یہ نصب ہوں گی کسی کا پاؤں اگر ان میں الجھ گیا تو باہر نہیں آ سکے یہ پولیس رات کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں ہما کھڑا ہوں گا اور میرا وظیفہ کیا ہوگا رب سلم رب سلم یا اللہ میری امت کے لوگوں کو سلامتی عطا فرما یا اللہ ان کو نجات عطا فرما ان کو سلامتی عطا فرما گزرنے والوں کے بڑے عجیب احوال ہیں بڑے عجیب احوال اللہ اکبر نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ بعض لوگ پولیس رات پر چل نہیں سکیں گے جس طرح ایک بچہ زمین پر چلتا ہے اپنے سورین کے بل یا اپنے گھٹنوں کے بل اس طرح بعض لوگ چلیں گے کچھ لوگ کھڑے ہو کر چلیں گے بل گر پڑیں گے پھر اٹھیں گے پھر گریں گے پھر سنبھلیں گے پھر گریں گے اور پتہ نہیں کتنی مدتیں ان کو پولیس رات پر لگ جائیں نبی اسلام کی حدیث سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو پولیس رات پر چلیں گے اور ان کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ نیچے گریں گے لیکن گرتے گرتے ایک ہاتھ سے پل کو سنبھال لیں گے اس کا سہارا لے لیں گے اب دنیا دیکھے گی کہ ایک ہی ہاتھ سے وہ اس کے سہارے سے وہ کھڑے ہیں اور انتہائی پریشان اور پھر بالآخر سنبھل کر پولیس رات پر دوبارہ چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ہاتھ کا سہارا نہیں ملے گا ان کو ایک پاؤں کا سہارا ملے گا اور پاؤں کا سہارا لے کر وہ لٹک رہے ہیں نیچے جہنم کی دہتی آگ ہے اور انتہائی کرمناک صورت حال اور بالآخر وہ بھی اسی طریقے سے پل پر چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن بہت سے خوش نصیب ایسے اللہ ہمیں بھی ہم نے شامل فرما دے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے جو پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے تیز رفتار آندھی کی طرح گزر جائیں گے جو یوں گزریں گے جیسے گھوڑا دوڑ گھوڑے کی طرح روا دوا ہوں گے جنت کی طرف یہ کون لوگ یہ کون لوگ ہیں دیکھو پولیس رات پر اندھیرا ہو گئے تاریخی ہوگی جب راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تو کیسے دوڑو گے دوڑے گا وہ جس کو راستہ دکھائی دے نظر آئے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یسیر الناس علا قدر اعمال کہ لوگ پولیس رات پر چلیں گے اپنے اعمال کے بقد جتنے عمل ہوں گے اسی رفتار سے وہ پولیے سرات پر چلے اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ یہ سیر والا قدر نور ہے کہ لوگ پولیس رات پر چلیں گے اپنے نور کے بقدر جتنا ان کو نور ملے گا اتنا وہ چل سکیں گے جتنا نور ملے گا اس کا معنی یہ نور اعمال کا نور ہوگا نیکیوں کا نور ہوگا جتنا جس شخص کو نور ملے گا اتنا وہ چلنے میں کامیاب ہوگا اور یہ نور پیدا ہوگا اعمال سے اعمال صالحہ سے تو پولیس رات کی تیاری کا تقاضا کیا ہے کہ اعمال صالحہ انجام دیے جائیں نیکیاں کی جائیں تاکہ یہ نیکیاں قیامت کے دن نور بن جائیں اور یہ نور پولیس رات پر کام آئے منحافت کانت لہو نور الب برہان بشر المشاین فی بے نور ان من یوم القیامت جو لوگ اندھیروں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اندھیروں میں مغرب کی نماز عشاء کی نماز فجر کی نماز انہیں خوشخبری دے دو قیامت کے دن مکمل نور کی اللہ ان کو مکمل نور عطا فرمائے اور اگر مسجد میں جماعت قائم ہو اور وہ گھر میں سو رہے ہوں تو نبی السلام کے حدیث صحیح بخاری میں ان کو جہنم میں بلکہ قبر میں مرنے کے بعد قبر میں پکڑ لیا جائے گا سر پہ ایک فرشتہ سوار ہے اور اس کے سر پہ پتھر برسا رہے بار بار اس کا سر کچلا جا رہا اللہ کے پیارے پیغمبر نے خواب میں دیکھا جویل امین سے پوچھا یہ کون شخص ہے کیا گناہ ہے اس کا فرما کہ رافت القرآن وقار یا نام اے سلاۃ یہ ایک تو قرآن یاد کر کے بھول گیا دوسرا گناہ یہ تھا کہ مسجد میں جماعت قائم ہے اور یہ گھر میں سو رہا ہوتا جماعت کھڑی ہے یہ گھر میں سو رہا ہوتا جماعت کھڑی ہے یہ دکان کھولے بیٹھا ہوا نماز کی پرواہ ہی نہیں لیکن یہاں نور چاہیے پولیس رات پر نور چاہیے بشری علم الظلم بن ان انتام یوم القیام جو لوگ اندھیروں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو انہیں قیامت کے دن مکمل نور ملے گا اور یہ مکمل نور جب پولیس رات پر ہوگا اس پر رواں دواں ہوں گے رواں گے یہ جہنم ہے اوپر پل ہے اس کو عبور کرو گے تو آگے جنت آئے گی یہ قیامت کی ترتیب ہے تو جنت میں داخل کب ہوگے جب اس کو عبور کرو گے تو عبور کرنے کے لیے یہ مسابقت یہ تیزی مطلوب ہے اس کے لیے عمل صالح اور نور کی کثرت جو ہے وہ چاہیے صحیح مسلم میں نبی السلام کی ایک حدیث ہے من اب تو بھی عمل ہو سر بھی نصب ہو آج جس شخص کا عمل کمزور ہے سست ہے عمل میں سست ہے نیکیوں میں سست ہے تصاہل برت ہے تقاصل برت ہے فرما قیامت کا دن جب قائم ہوگا اسے کوئی چیز تیز نہیں چلا سکے گی پولیس رات کی تیزی تو چاہیے نا یا نہیں چاہیے تو وہ چاہیے تو آج عمل کی تیزی کی ضرورت آج عمل کی تیزی کی ضرورت تو یہ اس مرحلے کی تیاری نیکیاں ہوں ہوں صالح ہوں پورے اس رات پر قدموں کو استقرار نہیں ملے گا قدم ڈگمگائیں گے قدم پھسلیں گے نیچے جہنم کی آگ ہے اب کیا کیا جائے کہ قدم جم جائیں قدموں کو ثبات ملے اور قدم ڈگمگائے نہ یہ تیاری کیسے کی جائے یہ تیاری اس کا بھی راستہ شریعت نے بیان کیا ہے کہ سب الدین امن بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الآخر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی دے گا ثابت قدمی دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد دنیا میں جہاں ثابت قدمی کی ضرورت ہے اللہ عطا فرمائے گا مرنے والے قبر میں کیا قبر میں فرشتوں کے سوال و جواب پر ثابت قدمی کی ضرورت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کل قیامت کا دن ہوگا یہ خطرناک ترین مرحلہ انسان کے سامنے آئے گا پولیس رات پر چڑھنے کا اور اس کو عبور کرنے کا اللہ تعالیٰ وہاں بھی ثبات عطا فرمائے گا کس عمل سے کس برکت سے فرمایا کہ بالقول ثابت قول ثابت کی برکت سے قول ثابت یہ قول ثابت کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ کلم ہے توحید یہ قول ثابت اس کلمے کو پڑھو اس کو سمجھو اور اس پر ثابت ہو جاؤ اللہ تعالی اخروی تمام مراحل میں آپ کو ثابت قدمی عطا فرما دے توحید پر ثبات اخروی ثبات کا ذریعہ ہے اور توحید میں تزلزل اخر بھی تزلزل کا ذریعہ ہے یہ پولیس رات اس میں پھسلن مزل کا صحیح بخاری کے عزیز کے الفاظ کہ انسان قدم رکھے گا اور قدم پھسلیں گے قدم ٹکیں گے نہیں جمیں گے نہیں اگر چاہتے ہو کہ قدم جم جائیں تو آج عقیدے پر جم جم ان الذین قالوا رب اللہ تم استقاموا اللہ کو رب مان لو اور رب ماننے کے بعد جو ربوبیت کے تقاضے ہیں ان پر ڈٹ جاؤ ان پر جم جاؤ ان پر استقامت اختیار کرو یہ استقامت جو ہے یہ ان تمام مراحل میں استقامت کا ذریعہ بنے گی تو اللہ رب العزت نے ہر مرحلے کی تیاری کا پروگرام ہمیں عطا فرمایا یہ شریعت کی وسعت اور اس کا شمول ہے کہ مکمل پروگرام موجود ہے مکمل پروگرام پولیس رات پر تیزی چاہیے تو عمل کی تیزی لیکن یاد رکھو یہ تیزی ایسی نہ ہو کہ آپ تیز چلتے چلتے سنت کے دائرے سے باہر نکل جائیں جناب عمل کی گاڑی دوڑ رہی ہے سو کی رفتار سے اور ایسی دوڑائی آپ نے گاڑی جو سنت کا دائرہ ہے اس سے باہر نکل گئی جو حبیب کبریا نے حدود قائم کی ہیں اپنی سنت کی اپنی اتباع کی اس سے آپ باہر نکل گئے نہیں وہ راستہ بدرت ہے اور یہ خطرناک ترین راستہ یعنی تیزی اپنانی ہے لیکن وہ تیزی جو سنت کے دائرے میں آپ کو رکھے سنت کے دائرے سے باہر نہ نکالے تو پولیس رات کی تیزی آج عمل کی تیزی سے اور پولیس رات پر قدموں کا ثبات آج عقیدے پر توحید پر سماعت کے ساتھ میں یہ مشورہ دوں گا کہ عقیدے کی کلاس ہر مسجد میں لازمی ہونی چاہیے ہمارے ہاں ترجمے کی ہوتی تفسیر کی ہوتی درس حدیث ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے لیکن خاص طور پہ عقیدے کی کتب ضرور پڑھیں اور پڑھیں ایک فہم کے ساتھ اور جو فہم آپ کو حاصل ہو جائے اپنے شیخ سے اس پر جم جائے یہ جو سبات ہے یہ جم جانا یہ پل سرات پر سبات کا ذریعہ بنے گا تو سبحان اللہ یہ شریعت کی ہے اتنے خطرناک مرحلے میں ہمیں کامیابی کے راستے بتا دی اور یہاں تو پھر نفسیاتی ایک الجھن بھی انسان کو ہوگی نا پولیس پر یہیں سے جنت اور جہنم کے قافل روانہ ہوں گے اور جس شخص نے کامیاب ہونا ہے پورے سراج سے گزر جانا ہے وہ پہلے اپنے سامنے نو سو ننانوے لوگوں کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ پاک قیامت کی آدم علیہ السلام سے اللہ پاک فرمائے گا کہ آدم ابعث باعث النار جہنم کا گروہ تیار کرو جہنم کا لشکر تیار کرو آدم علیہ السلام عرض کریں گے وہ ماں النار یا رب یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے جہنم کا لشکر کیا ہے اللہ پاک فرمائے گا من کل الف تیس اور میں تیس امت بتیس ہر ہزار کی جو ٹولیاں ہیں ان ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی صرف ایک جنتی ہے تو ایک شخص اس کا اس کی نفسیات کا عالم کیا ہوگا جب اپنے سامنے وہ نو سو ننانوے افراد کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں ناکام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو بڑا محیب یہ مرحلہ تبھی تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ تیزی سے گزریں گے کچھ لوگ الجھیں گے کچھ لوگ گریں گے سنبھلیں گے اور کچھ کی کیفیت یہ ہوگی تبرانی کی ایک حدیث کے مطابق بعض لوگ اس طرح گریں گے اور پھر بچیں گے اور سنبھلیں گے جیسے کسی بچے کو اس کا باپ مارتا ہے یا اس کا استاد مارتا ہے اور وہ باپ کی مار سے بچنے کے لیے لوٹ پھوٹ ہوتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے تاکہ مجھے مارنا پڑے کبھی گرتا ہے کبھی لیٹتا ہے یہ کیفیت بعض لوگوں کی ہوگی وہ نبی سے رات اور تمہارا نبی پلے سراط کے پاس کھڑا ہوگا رب سلم رب سلم یا اللہ ان کو سلامتی دے دے ان کو نجات دے دے لیکن نجات کی بنیادیں آپ نے بیان فرمائی ایک ہی عقیدہ توحید بڑی سختی اور پختگی کے ساتھ آج جس قدر پختگی عقیدے میں ہے اور توحید میں ہے اسی قدر یہ پختگی اور سباد پولیس رات پر نصیب ہوگا اور جس قدر عمل سے محبت عمل کی تیزی آج دنیا میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اسی تیزی کے ساتھ پولے سے رات کو عبور کرنے کی توفیق دے دے گا چنانچہ بعض لوگ پلک جھپکنے کی طرح عبور کر جائیں گے بعض لوگ جناب بجلی کی طرح عبور کر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آج ہم عقیدے سے محبت کریں توحید سے محبت کریں اور بڑی پختگی اور سواد کے ساتھ یہ قول ثابت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کو سمجھیں یہ کیا ہے اس میں کیا پیغام ہے کیا منہج اور کیا دین لا الہ کیا ہے اور الا اللہ کیا ہے اور سمجھ کر ڈٹ جائیں جم جائیں لا جو ہے یہ حرف نفی لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں بس ڈٹ جاؤ جم جاؤ کوئی معبود ہے ہی نہیں جم جاؤ اس میں پوری پختگی کے ساتھ ایسی پختگی کہ دل میں کوئی شک و شبہ نہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ٹل جائے مگر یہ عقیدہ نہ ٹلے اتنا ثبات ہو اتنی مضبوطی اور پختگی ہو اگر آپ کو کوئی شخص بتائے کہ فلان جگہ ایک شخص ہے وہ دل کے احوال بتاتا ہے وہ غیب کی خبریں سناتا ہے اور آپ جائیں اس کو دیکھیں اور باقی وہ دل کے احوال بتا رہے ہیں تو آپ کے عقیدے میں لغزش نہ آئے ذرہ برابر تصاہر نہ ہے اس کو جھوٹا کہو اور کتاب اللہ کو حق کہو یہ کتاب کتاب اللہ کا دعویٰ ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا اس کو جاؤ ایسی سختی ہو اور ایسی غیرت ہو ایسی غیرت ہو کبھی غیرت کا امتحان لینا ہو تو اخبار کبھی پڑھ رہے ہو آپ اخبار میں خبر ہے کہ جناب فلاں مقام پر کچھ بدخماش لوگوں نے ایک اجتماعی ریپ کیا اجتماعی جو ہے وہ منہ کارا کیا کسی خاتون کے ساتھ یہ خبر آپ نے پڑھ لی تو آپ کی غیرت کا تقاضا کیا ہو اور نیچے ایک خبر ہو کہ فلاں وزیر صاحب فلاں قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھا رہے فلاں گورنر صاحب فلاں قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھا رہے کس خبر کو پڑھ کے زیادہ غیرت آتی ریپ والی خبر کہ یہ قبر والی خبر ان بدماشوں کی خبر پر یا اس وزیر کی خبر پر اپنی توحید کا امتحان لو اپنی توحید کے سواد کا امتحان لو زیادہ غصہ کس چیز پر آتا ہے زیادہ غیرت کس چیز پر آتی ہے اگر غیرت اس وزیر کی اس حرکت پر ہے جو زنا کی حرکت سے زیادہ خطرناک ہے تو آپ کی توحید پختہ ہے اور اگر وزیر کی اس حرکت پر آپ کو غیرت نہیں آ رہی بلکہ اس خبر پر زیادہ غیرت ہے مانا توحید میں کمی لغزش اخروی سباد جو ہے پولیس سرات پر یہ عقیدے کے سباد کے ساتھ تو اس سباد کے لیے محنت کرو جس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو سمجھو لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں تو کوئی معبود نہیں کوئی سرکار نہیں یہ درگاہیں یہ آستانیں قبریں کبے اور یہ دعوے اور یہ سب کچھ سب باطل سب باطل ہے اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے معبود حق سچا معبود صرف اللہ رب العزت اس معنی کو سمجھو اور ایسا قبول کرو کہ یہ عقیدہ دل و جہاں کا حصہ بن جائے کوئی دنیا کی طاقت اس عقیدے میں لفظ پیدا نہ کر سکے یہ ثبات ہے اللہ تعالیٰ اسی ثبات کی برکت سے مرنے کے بعد آپ کو ہر مرحلے پر ثبات دے گا قبر میں فرشتے آئیں گے آپ سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا کل حشر قائم ہوگا مختلف مراحل ہوں گے اللہ ہر مرحلے پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا تو یہ ایک بڑا ایک ایک محیب موقع اور بہت ہی بہت ہی حیبت ناک گھاٹی پولیس رات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس سے فرمایا تھا کہ مجھے سب سے پہلے پولیس رات پر تلاش کرنا میں یہ سب سے خطرناک گھاٹی اور اس کی تیاری انہی اسباب کے ساتھ کر کے آؤ آج یہ تیاری کرو موقع ہے پوچھا کہ پولیس رات پر نہ ملے پھر آپ کو کہاں ڈھونڈے فرمایا کہ تت لوگوں نے اندل میزان مجھے میزان کے پاس ترازو کے پاس ڈھونڈنا یہ ترازو کیا ہے اخر میں حساب کا ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ ترازو قیامت کے دن قائم کرے گا وہ نظر مبادل کس طرح یوم القیام ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے یہ ترازو کیسا ہوگا اس ترازو کی شکل اور صورت اور اس کا حجم کافی ہے اس کی حیبت کے لیے کتنا خطرناک ہوگا اس کے دو پلڑے ہوں گے ہر پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں جائیں اس کو دیکھ سکو گے کہ اس ترازو میں ہمارے اعمال تولے جائیں دونوں پلڑے بڑے بڑے ساتوں آسمان سما گئے ساتوں زمینیں سما گئیں ایک پلڑے ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا ایک گناہوں کا ہوگا اور اس میں اعمال کو تولا جائے گا یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ یہاں اصل لوگ ناکام ہو کر گریں گے بڑے بڑے بت گریں گے اس سے قبل جو مرحلہ تھا وہ اعمال کی تعداد اور شمار کا تھا کتنی نیکیاں کتنی نمازیں کتنے روزے کتنی زکوٰۃ دی کتنے صدقات دیے کتنے حج عمرے کی اعمال کا شمار صحیفے کھولے جائیں گے نیکیاں گنی جائیں گی گناہ گنے جائیں گے یہ دوسرا مرحلہ حساب کا اب ان اعمال کو تولو ان اعمال کا وزن کرو اور یہیں سے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا جن اعمال کو گنا گیا ان اعمال کو تولا جا رہا ہے یہ جو اعمال گنے گئے ہیں یہ مت سمجھو کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا اس کی اعمال کی گنتی ہو گئی بلکہ کامیابی کا فیصلہ اعمال کے وزن کے ساتھ اعمال کو تولا جائے گا پھر رزلٹ اس کا آؤٹ ہوگا خالی گنتی کے ساتھ نہیں ایک شخص کی عمر پچاس سال ہے اور پچاس سال کی نمازیں پوری ہیں وہ کامیاب نہیں ہے زکوٰۃ پوری ہے وہ کامیاب نہیں ہے ان نمازوں کو میزان میں ڈالو ترازو اب ان کو تولا جائے تولنے کا مقصد کیا ہے تولنے کے دو مقاصد ایک مقصد یہ کہ یہ عمل نبی اسلام کی سنت کی اتباع کا معیار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ٹھیک ہے نمازیں تو ہیں پچاس سال نمازیں پڑی لیکن یہ نمازیں میرے حبیب کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں یہ بات ترازو بتائے گا یہ فیصلہ ترازو سے ہوگا اس میزان سے ہوگا اس میزان میں صلاحیت ہوگی کہ عمل کو تولے گا سنت کی اتباع کے وزن کے ساتھ بلکہ عمل کا وزن ہی سنت کی اتباع سے پیدا ہوگا اگر وہ عمل سنت کی اتباع سے خالی ہے تو یا تو وہ وزن کے قابل نہیں اور اگر اس کو ڈالا جائے گا تو اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا روبا سمین لا عند اللہ جناح بردا بہت سے بھاری بھرکم موٹے تازے لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر ان کو ترازو میں ڈالا جائے گا اور ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا بالکل ساری نیکیاں ختم نماز ختم اعمال ختم کیونکہ جو کامیابی کا فیصلہ ہے وہ اعمال کی تعداد پر نہیں تعداد پوری کرنی فرض ہے مگر تعداد کے ساتھ معیار چاہیے اور وہ معیار مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع ہے آپ بے تحاشا نمازیں پڑھیں خلاف سنت ہو کوئی فائدہ نہیں کچھ لوگوں کو دیکھا ایک نماز پڑھتے ہیں جس کا نام ہے سلاد الاوابین مغرب کے بعد چھ نفل محنت کر رہے چھ نفل مغرب کے بعد ادا کر رہے بھائی اس کی دلیل اس کا ثبوت اللہ کے پیارے پیغمبر نے پڑھے نہیں پڑھے ایک بدعت عمل کو اپنا کر ایک بندہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہاں نبی اسلام کی حدیث ہے سلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال کہ سلاط الاوابین ہے مگر وہ زہر کی نماز ہے ظہر کی نماز ظہر کی نماز کو سرات الاوابین کہا گیا اس لیے کہ وہ شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے مکہ کی گرمی آپ یاد کریں اس وقت انسان اپنے گھر سے نکلے اپنے سایوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے گرمی کی شدت کی پرواہ نہ کرے فرما کہ یہ صحیح معنی میں الاوابین ہے اتنی گرمی ہو کہ گرمی کی شدت سے بکری کے بچے کے بال جل جائیں اتنی گرمی اور انسان پرواہ نہ کرے اور مسجد میں حاضر ہو اور نماز ادا کرے جماعت کے ساتھ تو یہ شخص اوابین میں سے ہے اور اس کی نماز الاوابین لیکن مغرب کے بعد اوابین کے نام سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کوئی نماز نہیں پڑھی اب یہ نماز قیامت کے دن کامیابی کا باعث نہیں ہوگی بلکہ ناکامی کا کل بدعت بکل ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی کا انجام جہنم ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے یہ میزان کا مرحلہ جو ہے ان لوگوں کو جدا کرے گا جن کے عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق اب تک سب ساتھ ہیں امال کی گنتی ہو رہی ہے نمازیں پوری ہیں رودے پورے ہیں حج عمرے پورے ہیں زکاتیں صدقات پورے ہیں سب ساتھ ہیں مرحلہ میزان آئے اب تقسیم ہوگی تقسیم ہوگی یہ نمازیں کس کی سنت کے مطابق ہیں اور کس کی سنت کے خلاف ہے یہ حج کس کا سنت کے مطابق ہے اور کس کا سنت کے خلاف ہے یہ روزے کس کے سنت کے مطابق ہے اور کس کے سنت کے خلاف ہے میزان اب فیصلہ کرے گا جس بندے کی نیکیاں مطابق سنت ہوں گی اس بندے کا جو ترازو ہے پلڑا ہے بڑا بھاری ہو جائے گا اور جس کی نیکیاں سنت کے خلاف ہوں گی وہ کثرت تعداد کے باوجود بھی ان میں کوئی وزن نہ ہوگا بلکہ مچھر کے پر کے برابر بھی ان کو وزن حاصل نہیں ہوگا اور سارے عمل ہوا منتھورا ہو جائیں گے بکھر جائیں گے ضائع ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے محمد رسول اللہ وسلم مرحلہ میزان پہ کھڑے ہوں گے اور یہاں بھی شفاعت کریں گے کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما دے میری امت کے لوگوں کو سلامتی عطا فرما دے لیکن دوستو سلامتی حاصل کرنے کے قواعد ہیں ان قواعد پر چلنا پڑے گا مرحلہ میزان کی تیاری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرو ایک سنت کی مطابقت بڑی پختگی کے ساتھ اور دوسرا اخلاص کی حفاظت ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو نمود و نمائش نہ ہو بلکہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو یہ دو چیزیں اگر موجود ہوں تو یہ دو معیار ہیں مرحلہ میزان کی کامیابی کے لیے میزان میں یہ صلاحیت ہوگی صرف ان نیکیوں کو تولنے کے قابل قرار دے گا جن نیکوں میں یہ دو رنگ ہو سنت کی اتباع ہو اور اخلاص ہو وہ نیکیاں میزان میں آئیں گی اور ایک کھجور عہد پہاڑ بن جائے گی ایک نیکی سات سو گنا بڑھ جائے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتب حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں تو یہ معیار تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا اگر میں پلے سرات پر نہ ملوں تو میزان پر ملوں گا میزان پر کیوں ملوں گا یہ بڑی خوفناک گھاٹی یہاں بہت کم لوگ کامیاب قرار پائیں گے دنیا کی اکثریت ان کی نمازیں سنت کے خلاف حج عمرے سنت کے خلاف روزے سنت کے خلاف سب برباد ہو جائے یہ لوگ کٹ گئے ان کو میزان نے ناکام کر دیا یہ میزان کے سامنے فیل ہو گئے اور جو باقی بچے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ کٹ جائیں گے کہ ان کے عمل تو ہیں مگر ریاکاری کے ساتھ اخلاص نہیں دکھاوا شہرت پسندی دنیا کی واہ واہ دنیا کی شاباشیں دنیا کے چندے یہ مقصود تھے یہ لوگ بھی کٹ جائیں گے باقی کون بچیں گے صرف وہ لوگ جن کے اعمال صالحہ اخلاص کی بنیاد پر ہوں گے اور ان اعمال صالحہ پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا نور اور اتباع کا رنگ ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں یہ مرحلہ اس مرحلے کی تیاری اس کا تقاضا کیا ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو ریا کاری کے بت کو پاش پاش کر دو اس مرحلے کی تیاری کا تقاضا کیا ہے اپنا ہر عمل اللہ کے پیارے حبیب کی سنت کے مطابق بنا لیں سنت کے مطابق یعنی گھر سے نماز پڑھنے نکلو تو آپ کو یقین ہو کہ جو نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ باپ دادا کی نماز نہیں ہے کسی برادری کے بڑے کی نماز نہیں ہے خاندان کی نماز نہیں ہے یہ پیر و مرشد یا وڈیرے کی نماز نہیں ہے کسی امام کی نماز نہیں ہے بلکہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ خالص رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ یقین ہو یہ بصیرت ہو سنت کی اتباع کا یہ جذبہ ہو اتنی استقامت ہو حج کرنے نکلے پوری بصیرت ہے کہ جو حج کرنے جا رہا ہوں بالکل وہی طریقہ اپناؤں گا وہ طریقہ میں نے سیکھ لیا پڑھ لیا ہے حاصل کر لیا ہے جس طریقے سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے حج کیا دنیا کی اکثریت اس طریقے کو نہیں جانتی بھٹکتے پھرتے ہیں ان پر رحم آتا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے اور اپنا حج برباد کر کے جائے قدم قدم پر بد رہتے اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کی مخالفت سنت کی مخالفت انہیں صحیح کتاب پیش کرو ٹھکرا دیتے ہیں یہ ہماری کتاب نہیں شیخ البانی کی ایک کتاب ہے اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے اس کا نام سنیں حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما روا عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا معنی نبی علیہ السلام کا حج جو آپ کے صحابی جابر نے دیکھا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ پورے سفر حج میں میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھا آپ کا مکمل حج میں نے دیکھا ہے ایک ایک عمل میں نے نوٹ کیا اور وہ بیان کر رہا مکمل سنت کے مطابق حج یہ خالص کتاب لوگوں کو پیش کرتے ہیں لوگ ٹھکرا دیتے ہیں کہ ہم تو وہی حج کریں گے جو ہمارے مول صاحب نے بتا دی پھر وہ عجیب اونٹ پٹانگ حرکتیں اور عجیب تماش بینیاں اور حج کو وہاں کرنٹ برباد کر کے آ جاتے ہیں نہیں آپ گھر سے نکلیں حج کرنے کے لیے پوری بصیرت کے ساتھ کہ میں نے ایک مصنون حج سیکھ لیا پڑھ لیا اور وہ حج جا کے ادا کروں گا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق یہ وہ جوہر ہے جو کامیابی کی اساس اور ساتھ ساتھ اخلاص ہو ریاکاری کاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو تو اللہ رب العزت ان دو معیاروں کے ساتھ عمل کو قبول کرے گا اور عمل کو بھاری کر دے گا اتنا بھاری کر دے گا کہ ایک کھجور کے برابر نیکی اہد پہاڑ بن جائے گی اتنا بھاری کر دے گا کہ آپ نے عمل ایک حج کیا ہے اور ثواب آپ کو سات سو حجوں کا عطا ہو جائے گا اتنا بھاری کر دے گا آپ نے ایک نماز پڑھی اجر سات سو نمازوں کا مل جائے گا یہ سنت رسول کی برکت ہے اور اخلاص کی برکت ہے اخلاص کی برکت تو یہ مرحلہ میزان کی تیاری کہ آپ نے نیکی انجام دینی ہے سنت کے مطابق اور اخلاص کی حفاظت کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میزان پر نہ ملیں پھر کہاں ملیں گے پھر میں کہ تیسرا میرا ٹھکانہ جو ہے وہ کوثر ہوگا حوض کوثر اس کی بھی تیاری کرو کوثر ہم سب کی ضرورت ہے جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو پیاس کا عالم کیا ہوگا کیا پیاس کا عالم پورے میدان فیکٹری میں جہاں لوگ کھڑے ہوں گے ایک قطرہ پانی کا نہیں ہوگا ایک قطرہ ہاں ایک ہاؤس موجود ہے ٹھاٹھے مار رہے ٹھاٹھے مار رہے ہودے کو سر جس کا طور و عرض میلوں پھیلا ہوا ہے میلوں پھیلا ہوا ہے ملک عدم سے لے کر تک بعض حدیث میں اتنا وہ چوڑا ہاؤز جس کے پیالے اور آب خورے اور جام آسمان کے ستاروں کے برابر اور ٹھنڈا اتنا پانی ہوگا کہ برف سے بڑھ کر دودھ سے بڑھ کر سفید ہوگا شہد سے بڑھ کر میٹھا ہوگا کستوری سے بڑھ کر خوشبودار ہوگا اس کی تیاری کرو بڑے شوق اور محبت کے ساتھ یہ سوچ کر کہ پورے میدان معاشر میں ایک قطرہ پانی نہیں ہوگا سوائے اس حوض کی جنت کی نہروں سے اس میں پانی آ رہا جنت کی نہروں سے پانی آ رہا بس یہ سوچو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤس میں کھڑے ہوں گے اور پانی پیش کریں گے اس حوض کوثر کی ایک جام کی قیمت کیا ہے آپ نے کیا قیمت لگائی کیا ادا کرنا ہوگا ادا آج کرنا ہے وہ قیمت آج دینی اور وہ قیمت کیا ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث ٹائم کافی ہو گیا ایک حدیث صحیح بخاری کی کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف جائیں گے اور اللہ کے پیارے پیغمبر ان کو پہچان لیں گے میری امت کے لوگ آنے دو ان کو پہچانیں گے کیسے ان علامات کے ساتھ جو علامتیں امت محمدیہ کی آپ نے بیان کی ان کے بزو کے ادا چمک رہے ہوں گے بزو کے ادا چمک رہے ہوں گے مانا آنے والے نمازی تھے وزو کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے آپ سراپا اشتیاق بن جائیں گے میری امت کا گروہ آ رہا ہے جمیلے بھی ان کو دھتکار دیں اختولے جو حضرت کے ان کو پیچھے سے کھینچ لیا جائے گا پیچھے دفاع ہو جائے پیچھے بھاگو آگے نہیں جاؤ آپ فرمائیں کہ امت ہی امت ہی ارے یہ میری امت ان کو آنے دو جبریل امین فرمائیں گے ان کا لا تدری ما سودہ بعدک آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں اس دین میں داخل کی تھی بدعتی لوگ ہیں یہ بدعتی لوگ انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا دین کو متغیر کر دیا حلیہ بگاڑ دیا آپ نہیں جانتے آپ کو معلوم نہیں انہوں نے کیسا کیسا احداز کیا اور تبدیلیاں پیدا کی بدرتی لوگ اور بدرتی ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ان کی سفارش نہیں کریں گے زانیوں کی چوروں کی سفارش کریں گے ان کے بارے میں فرمائیں گے کہ سوحقن سوحقن لمن غیر بعد انہیں میری نگاہوں سے دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے دین کی یہ قدر کی کہ دین میں بدعت شامل کر کے دین کو تبدیل کر دیا ان کو مجھ سے دور کر دو مانا حوض کوثر کے ایک جام کی قیمت اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت سنت کو سینے سے لگا لو ہر عمل سنت کے مطابق ادا کرو یہ عہد الحدیث کی دعوت ہے جمید الحدیث کی دعوت ہے اور بڑی یہ مخلصانہ دعوت ہے اس میں کوئی تعصب نہیں ہے تعصب تب ہوتا جب میں کہتا کہ ہمارے شیخ بدی الدین کی پیروی کرو ان کے فتو کو مانو ان کے ملفوظات کو مانو نہیں یہ حبیب کی بریا کی اتباع کی دعوت حوض کوثر کے ایک جام کی قیمت اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع ہے بدر سے بچنا ہے ان خرافات سے بچنا ہے تو آئیے سنت کو سیکھو سنت کو سمجھو اور سنت کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرو تاکہ یہ سارا معاملہ اخروی کامیابی پر منتج ہو تو یہ تین گھاٹیاں یہ قابل غور ہیں ان کی تیاری کی ضرورت ہے اور تیاری کے اسباب اور مواقع اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سمجھا دیے اور بتا دی یہ زندگی موجود ہے مہلت موجود ہے آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پوری توجہ کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ ان مراحل میں کامیابی کی تیاری شروع کر دیں اس سلسلے کا آغاز کر دیں اور پھر تادم حیات اس پر قائم رہیں ایک عملی جد و جو مرتے تن تک قائم رہے اور مستقل یہ نیکیاں جاری ساری رہیں اور قائم و دائم رہیں تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں اور اللہ کی اس عذاب علیم سے بچ سکیں جس عذاب علیم کو ہماری چمڑیاں برداشت نہیں کر سکیں بڑا خطرناک وہ عذاب ہے اس سے بچنا ہماری ضرورت ہے اس سے بچنا ہماری طلب ہے اور راستے یہی ہیں جو امام البیا نے سکھا دیے اور بتا دیے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اللہ پاک فہم عطا فرما دے اللہ تعالی ہم سے اپنی رضا اور محبت کے فیصلے فرما دے اپنی رحمت کے فیصلے فرما دے اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن کامیاب بندوں کی فہرست میں شامل فرما لے قولی هذا قول الله لي اللہ واخر ولاکم ان الحمد لله رب العالمين